حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک روزہ جلدی کھولتے رہیں گے روزہ جلدی کھولا کرو کیونکہ یہودی دیر کرتے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1698